أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسے کتنے ظاہر ہوں گے اتنی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے جیسے برسات کے پانی کے قطرے برسات کے پانی کے قطرے ان کو ہم گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے بے شمار فتنے جن کو انسان گن نہیں سکتا اور شمار نہیں کر سکتا مسلمان ان فتنوں کا شکار ہوگا اس لیے کہ دھرتی پر زمین پر کائنات میں صحیح جو قوم ہوگی اور صحیح جو جماعت ہوگی وہ مسلمانوں کی فتنہ جو ٹکرائے گا وہ کافروں سے نہیں مشرقوں سے نہیں یہودیوں سے نہیں عیسائیوں سے نہیں اس لیے کہ وہ خود ایک فتنہ ہے کفر خود ایک فتنہ ہے عیسائیت خود ایک فتنہ ہے نصرانیت خود ایک فتنہ ہے اب فتنے کو فتنہ کیا ٹکرائے گا آگ ہو تو اسے بجھایا جائے گا فتنی کی آگ ان یہودیوں کو عیسائیوں کو نہیں چھوئے گی مسلمان ہی ہر طرف سے گھریں گے ایک سے نہیں نمٹیں گے دوسرا پیدا ہوگا ابھی دوسرا سمجھ میں نہیں آئے گا تیسرا پیدا ہوگا ایک ایک چیز ایک ایک فتنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا فخر اقشا بھی والا کنگ تب سوتا علیہ کم دنیا کماں کا بس من کانا نہ قبل کم فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ مالدار بننا چاہیں گے آج ہر طرف جو دوڑ ہے مالدار بننے کی دوڑ ہے جو سو روپے رکھا ہے ہزار روپے رکھنا چاہتا ہے جو ہزار روپے رکھا ہے وہ لاکھ روپے رکھنا چاہتا ہے جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے جس کی کوئی زمین نہیں وہ کہتا ہے کہ ایک سائڈ مجھے مل جائے تیس چالیس کی مل گئی تو کہتا ہے ایک ایکڑ چاہیے ایک ایکڑ ملنے کے بعد کہتا ہے کیا ہوگا ایک ایکڑ سے اس غریبی کے مہنگائی کے زمانے میں تیس چالیس ایکڑ ہوں وہ مل جائے تو کہتا ہے شہر کے باہر کیوں نہ ہو سو دو سو ایکڑ زمین ہو وہ مل جائے میں خالی بنجر زمین رکھ کر کیا کروں اس میں آم کا باغ لگاؤں امرود کا باغ لگاؤں انکم کروں یہ مٹی کھاؤں گا میں فٹ پاتھ پر جو پان بنا کر بیچتا ہے سگنلوں کے پاس دس بیس روپے کے جو کھلونے بیچتے ہیں اور دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں یا ہندوستان کے جو بڑے بڑے کارخانے ہیں ڈاٹا ہے برلا ہے میرے اللہ کی قسم آپ ایمان کا چشمہ لگائیں گے ایمان بنائیے آج آپ اپنے یقین کو مضبوط کیجئے سگنلوں کے پاس دس بیس روپے کے جو کھلونے بیچتا ہے اور خربوں روپے کے جو کارخانے ہیں کے چل رہے ہیں ان دونوں کی روزی میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر کوئی فرق نہیں پالتا اللہ اس کو بھی ہے اور پالتا اللہ اس کو بھی ہے اللہ نے کمی نہیں کہا زمینیں بڑھیں گی تو روٹیاں تمہاری بڑھ جائیں گی کارخانے بڑھیں گے تو تمہارا پانی کا کوٹا بڑھ جائے گا ماں کے پیٹ میں اللہ نے روزی کو لکھ دیا ایک آنا کلو چاول ہو دس ہزار روپے کلو چاول ہو جس فرشتوں کو جن فرشتوں کو اللہ نے روزی پر لگایا یہ لفظ مشکل سے کہہ رہا ہوں کہ جھک مار کر وہ دانے لا کر ہمارے قدموں میں رکھیں گے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ چاول سستا ہے چاول مہنگا ہے دودھ کی قیمت بڑی ہے دودھ کی قیمت گھٹی ہے اللہ نے جب ماں کے پیٹ میں لکھا تو yellow card ration card polish کا چاول بغیر پالش کا چاول یہ اللہ کو کچھ معلوم نہیں اللہ نے روزی لکھا تو روزی لکھا ایک طرف روزی لکھی اللہ نے اتنی روٹیاں اتنا گیہوں اتنا چاول اتنا پانی اتنا فروٹ اور دوسری طرف ملک الموت کو وہ چٹی دے دی جو روزی ہماری لکھی گئی نہ پیٹ میں ٹاٹا تھا نہ برلا تھا نہ موس کی گاڑی تھی نہ سموسے کا بیپار تھا نہ چمبار تھا نہ منگی تھا اگر کوئی آپ کہیں اپنے دوست سے کہ میرے بیوی کے حمل ہے ان قریب بچہ پیدا کرنے والی ہے دعا کریں کیا دنیا کا کوئی انسان پیٹ کے بچے کا عہدہ پوچھے گا یہ کون ہے صاحب ڈاکٹر ہیں نرس ہیں انجینئر ہیں کروڑ پتی ہیں بھکاری ہیں پیٹ میں کچھ نہیں ہے وہ اللہ نے دیا تو ہوا اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر یہ امیر ہے یا غریب تو کہیں گے جناب آپ پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو جائیے ابھی دنیا میں آیا نہیں آپ پوچھ رہے ہیں تو آنے سے پہلے ہی اللہ نے روزی لکھ دی روزی لکھ کر اللہ نے ایک پرچی اس کا زیرکس بنا کر کافی ملک الموت کو دیا اور ملک الموت کو اللہ نے کہا کہ میری عزت اور جلالت کی قسم ملک الموت اگر تو اپنی عزت چاہتا ہے تو میں نے تجھے جو کافی دی اور زیرکس دیا خبردار ایک دانے پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا پانی کے ایک قطرے پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا اگر تو نے اس کی روح قبض کر لی تو تیری عزت باقی نہیں رہے گی تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا میں اور اس میں جو دانے لکھے گئے جو روزی لکھی گئی اور جو مقدر اس کا بنایا گیا خبردار اتنی دیر ایک لمحہ اسے دنیا میں باقی نہ رکھنا کہ ایک دانہ بھی اس کے پیٹ کے اندر زیادہ چلا جائے اللہ نے ملک الموت کو انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے جو میٹر دیا وہ کھانے پینے کا میٹر دیا لنتمو تمو تحتا دستک میل اور یہ میں اور آپ جیسے کوئی کہتے ہیں بیگ ہے یہ خان ہے یہ سعید ہے یہ پٹھان ہے یہ عربی بولتا ہے یہ اردو بولتا ہے یہ تیلگو بولتا ہے یہ آندھرا پردیش کا ہے یہ تمل ناڈ کا ہے اگر تمل ناڈ کا ہے تو وہ استنجا نہیں کرتا اگر وہ عرب کا ہے بیت الخلا نہیں جاتا تو جیسے عربی اجمی ملیالی کنڑ والا تیلگو والا گورے رنگ کا کالے رنگ کا یہ انسانوں کے آپس کی پہچان ہے یقین بنائیے یقین بنائیے کہ مسجد کے پاس بھیک مانگنے والے اور ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینوں کے مالک ان دونوں کا پروردگار ایک ہے ان دونوں کی روزی میں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا وبام بت ان فل آف اللہ اللہ نسکوہا جتنے جاندار ہیں ان کی روزی کا ذمہ دار میں ہوں اس فقیر میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں کیوں اس کا ایجمان بھی وہی ہے ہمارا ایجمان بھی وہی ہے اس کو روزی وہی ملتی یہ ویپار کا گھاٹا یہ ویپار کا نفع اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گھاٹا ہو تب بھی اللہ پالے گا نفع ہو تب بھی اللہ پالے گا اب یہ زیادہ کمائے گا تو اللہ اس کے دل کے اندر زمین کا کیڑا پیدا کر دیں گے کھا تو نہیں سکتا شوگر ہے بی پی ہے کولیسٹرال ہے ہارٹ اٹیک ہے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کڈنی کی بیماری ہے پانی زیادہ نہیں پی سکتا اب کرے گا کیا زمین پر پیسہ ڈالے گا مکانوں میں پیسہ ڈالے گا پراپرٹی میں پیسہ ڈالے گا اب وہ پیسہ ڈالے گا زمین کھائے گا وہ کچھ نہیں مقدر کی روزی ملے گی زمین اپنی جگہ پر رہے گی مقدر کی روزی ملے گی اور یہ شداد کا محل اپنی جگہ پر رہے کچھ نہیں ہوگا ہوگا کیا کچی اینٹوں کا بیت الخلا فقیر تعمیر کرے گا فقیر کا جو بیت الخلا ہوگا ٹوائلٹ اس کے اندر وہ ماربل نہیں لگائے گا وہ اس کے اندر قیمتی شور نہیں لگائے گا وہ اس کے اندر بسلیری واٹر بیت الخلا صاف کرنے کے لیے نہیں لگائے گا وہ اس کے لیے پیشاب پاخانہ کرنے کا جو بیسن ہوتا ہے وہ امپورٹڈ نہیں لگائے گا کچی مٹی کا اس نے بنایا ناریل کے درخت کے پتوں کے چھپر اس نے لگائے قضائے حاجت یہ بھی پوری کر رہا ہے جس نے کچی دیوار کا بیت الخلا بنایا اور جس کروڑ پتی نے امپورٹڈ پتھر لگائے قیمتی دس ہزار پندرہ ہزار کے نل لگائے شور لگائے ایسا نہیں کہ یہ گلاب چھڑک رہا ہے وہ پیشاب کر رہا ہے پیشاب یہ بھی کر رہا ہے پیشاب وہ بھی کر رہا ہے فرق یہ وہ کچی مٹی میں کر رہا ہے اور یہ امپورٹڈ ماربل کے اوپر کر رہا ہے باہر پیشاب جا کر جس پر گرے انسان کی زندگی میں کوئی فرق آنے والا نہیں کسی ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ اگر تم سونے کے برتن میں پیشاب کرو گے تو بوڑھے سے جوان بن جاؤ گے اور تم کچی مٹی میں پیشاب کرو گے تو تم امیر سے غریب بن جاؤ گے یہ سب ایکسٹرنل چیزیں باہر کی چیزیں ہیں جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں سونے اور چاندی کی کمبیوں کا پلنگ ہے قیمتی کشن اسپنج اور امپورٹ کی ہوئی روئی کا گدا ہے نالی ہے اب یہ صاحب امیر صاحب پڑے اے سی لگا ہوا ہے قیمتی پلنگ ہے انکم ٹیکس کا چھاپا ستا رہا ہے بیما ستا رہا ہے کام والوں کی مشکلات ستا رہی ہیں بیوی کی فرمائشیں ستا رہی ہیں اولاد کی حسرتیں ستا رہی ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ انجیکشن لیے بغیر تمہیں نیند نہیں آئے گی اب یہ انجیکشن لینے پر مجبور ہے اور نیند کی دوائی لینے پر مجبور ہے اور غریب بیچارہ تھیلا بچھایا ابھی اللہ بیسمی کا امو تو آیا آدھی دعا بھی ہونے نہیں پائی یہ ساتویں آسمان میں پہنچ گیا کون بہتر ہے کروٹ کروٹ قیمتی فرعون کے محل اور قارون کے شداد کے بسترے پر تڑپنے والا یا وہ غریب جو ایک لمحے کے اندر آسمان دنیا کی سیر کرنے لگتا ہے اور خراٹے مارنے لگتا ہے سکون اور راحت کی نیند کے اندر سو جاتا ہے اور سونے کے بعد یعنی جب مجھے نیند لگ گئی تو کیا سلم ایریا کیا ڈی اے ایریا کیا کارپوریشن ایریا کیا واشنگٹن کیا امریکہ کیا سوئٹزرلینڈ کیا برطانیہ سو گیا سو گیا حدیث میں کہا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے ہو گیا یہ موت کے آغوش کے اندر چلا گیا بیوی ہے اس کی نہیں اولاد ہے اس کی نہیں دولت ہے اس کی نہیں مکان ہے اس کا نہیں سو رہا ہے موت کیا آغوش میں چلا گیا اور نیند سے جب بیدار ہوا تو حدیث میں دعا سکھائی گئی کیا الحمد للہ لدی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے آغوش سے نکال کر نئی زندگی دی اگر تو چاہتا ہماری آنکھ کو نہ کھولتا اور موت کیا ہوش میں رکھتا تو پھر ہم کبھی یہ زندگی کا مزہ نہ چکتے انسان کی آدھی سے زائد زندگی سو کر گزرتی ہے سوئے ہوا مرا ہوا انسان کیا امیر کیا غریب جنازہ جا رہا ہے بڑے لکھپتی ہیں صاحب کیا کریں گے لکھپتی اب کروڑ پتی ہیں کیا کریں گے دو سو ایکڑ زمین کے مالک ہیں کیا کریں گے انسان کی ساٹھ پینسٹھ فیصد زندگی سو کر گزرتی ہے اور جب سو جاتا ہے نہ امیر رہتا ہے نہ غریب رہتا ہے یہ بیکار کا جھگڑا ہے جو شیطان نے ہمارے درمیان پیدا کیا کالا گورا انگار اس کو بھی لگتی ہے انگار اس کو بھی لگتی ہے جنوری کی سردی اس کو بھی لگتی ہے اور جنوری اور دسمبر کی سردی اس کو بھی لگتی ہے بارش میں جائے وہ بھی بکتا ہے یہ بھی بکتا ہے جیسے کالا ہونا گورا ہونا اور سید ہونا پٹھان ہونا آندھرا پردیش کا ہونا کیرلا کا ہونا کرناٹک کا ہونا ہندوستان کا ہونا مکے کا ہونا عرب کا ہونا عجم کا ہونا یہ سب دنیا کے جھگڑے ہیں یقین کرو اس سے زیادہ یقین کرو یہ امیری غریبی بھی دنیا کا جھگڑا ہے جو شیطان نے لگا رکھا ہے ایک بال کا کوئی فرق نہیں بلکہ کسی کروڑ پتی کو دیکھو اور دنیا کے کتے کو دیکھو فوراً دو رکھا شکریہ کی نماز پڑھو اے اللہ اسی دو روٹی کے لیے اس کو کتنا پریشان کیا ہے نماز میں نہیں آتا بیوی سے ملے ہوئے کئی دن ہو گئے اولاد کو دیکھے ہوئے کئی ہفتے ہو گئے اللہ روٹی وہی دیتا ہے لیکن اولاد کی نعمت کے ساتھ بیوی کی نعمت کے ساتھ صحت کی نعمت کے ساتھ کتنے لوگ فارن میں کیوں جہاد کرنے کے لیے غزوہ کرنے کے لیے ایمان اور اسلام کے علم کو بلند نہیں صاحب پیسہ کمانے کے لیے پانچ سال رہے دس سال رہے تو گویا دس سال تک بیوی کو بیوہ بنایا بچوں کو یتیم کیا کوئی کتے کی رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں امریکہ میں ہے برطانیہ میں ہے ڈالر کماتے ہیں ریال کماتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے تیری بیوی کو بیوہ بنا کر دو روٹی کا کتا بنایا تیری اولاد کو یتیم بنا کر اللہ نے دو روٹی کا محتاج بنایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ بیوی کی نعمتیں ماں کے دیدار کی نعمتیں باپ کی دیدار کی نعمتیں ماں کی خدمت کی نعمتیں سب نعمتیں دے کر بھی تو روٹی دے رہا ہے اللہ کی قسم ایمان مناؤ شیطان کیا کرتا ہے سورہ حشر میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا قال علی انسان فر اللہ کی قسم اگر یہ چیز آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی کہ یہ جھگڑا شیطان کا جھگڑا ہے جیسے خان کا بیگ کا پٹھان کا سعید کا بھائی سعید ہو سونے کی روٹی کھائے گا کیا وہ پٹھان ہو تو کیا وہ گلاب پیشاب کرے گا سب دنیا کے لیے جنوری کی سردی سب کے لیے اپریل مئی کی گرمی سب کے لیے طوفان سب کے لیے زلزلہ سب کے لیے آم سب کے لیے میٹھا کریلا سب کے لیے کڑوا ہے نا برسات سب کو بھگاتی ہے دھوپ سب کو جلاتی ہے یہ جھگڑا امیری کا غریبی کا مالداری کا مال کمانے کا شیطان کا شوشہ ہے اس شوشے کے اندر نہ آؤ قال علی انسانی فر پرانے پاک میں اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا شیطان آ کر اشکال دیتا ہے ارے یار تیرے ساتھ ایل کے جی یو کے جی پڑھنے والا سل سے ایک لکھ کہاں سے کہاں چلے گا کیا کئی ایکڑ زمین ہے کئی مالوں کی بلڈنگ ہے اور تو ہے کہ بھائی کرائے کے مکان میں اچھا کرائے کے مکان میں کھانا نہیں کھایا جاتا سویا نہیں جاتا شادیاں نہیں ہوتی موت نہیں آتی اور جس نے خاص مکان بنا لیا کیا اور پچاس سال اس کیا فرق ہے سوائے دھوکے کے ارے بنانے والے نے کہا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور واشنگ مشین آپ نے لی ٹی وی کو لیا فریج کو لیا اب دیتے ہوئے اس نے کہا چھ مہینے کی وارنٹی ہے تین مہینے کی گارنٹی ہے اگر تین مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد اگر اس فریج کو واشنگ مشین کو لے کر ہم گودریج کمپنی کے اندر جائیں ول پھول کے اندر جائیں مدت گزرنے کے بعد وہ کہیں گے دماغ کا اسکرو آپ کا لوز ہو چکا ہے یہ وارنٹی کا پریٹ گارنٹی کی مدت ختم ہو چکی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں دنیا کی دھوکے کی کمپنیوں نے اپنی بنائی ہوئی مصنوعات پر بنائی ہوئی چیزوں پر تین سال کی چھ مہینے کی گارنٹی دی وارنٹی دی جس نے سات زمین کو بنایا سات آسمان کو بنایا اس نے ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دی میرے آقا فرماتے ہیں میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام سے پہلے مجھے موت کا خدشہ ہوتا ہے اب اگر کوئی اللہ کی گارنٹ اللہ نے نہ بنائی دنیا گودریج والوں نے نہیں بنایا برلا والوں نے نہیں بنایا ٹاٹا بنانے والے نے کہہ دیا چائنا فون آپ لیتے ہیں لینے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو صاحب یہ ایمرجنسی لائٹ ہے یہ چائنا فون ہے یہاں ٹیسٹ کر لینا ایک قدم نیچے اترنے کے بعد اگر خراب ہو گیا اور دوبارہ چڑھے آپ وہ کہے گا میری ذمہ داری نہیں پھر اگر کوئی جائے کائنات کا ایک نمبر کا گھامڑ بے وقوف ہے کہ جب آپ کو کہہ دیا گیا یہ بات خوب اچھی طرح پرکھ لیجیے لینا ہو تو لیجیے مت لینا ہو تو مت لیجیے آپ نے لیا اور پھر خراب ہونے کے بعد ہمارے پاس آ رہے اللہ کہیں گے ہم نے کہا یہ دنیا دھوکے کا کرے ہے تغرن کمل حیات الدنیا بنانے والے نے کہا یہ دنیا ایک مچھر کے پر سے زیادہ آتی رہے بنانے والے نے کہا مری ہوئی بکری کے بچیا جس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے سڑان پیدا ہو گئی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لے جا کر دکھا کر کہا کہ جس طریقے سے یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہے دنیا کے پیدا کرنے والے کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے اب پھر دنیا کو لگانا دنیا کا ذکر کرنا دنیا کے پیچھے پڑنا فکریں کرنا شیطان کا شوشہ ہے شیطان نے کہا وہ خوف پیدا کرتا ہے وہ ڈر لگاتا ہے سب کل کا کیا ہوگا ناشتہ کر لیا دوپہر کا کیا ہوگا دوپہر کا کھا لیا شام کا کیا ہوگا پچیس تیس سال میں خون گرم ہے جوانی ہے کما لو کل بڑا پے کا کیا ہوگا اور شریعت کہتی ہے کہ جس نے ناشتہ دیا وہ دوپہر کا بھی دے گا جس نے دوپہر کا دیا وہ شام کا بھی دے گا شریعت کہتی ہے جس نے تیرے ماں کے پیٹ کے اندر ماں کے حیث کے خون سے جب کوئی دنیا کا کوئی کارخانہ نہیں تھا اس کو پالا وہ تجھے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد جب تجھے نظر نہیں آتا تھا جب تجھے بولنے کی طاقت نہیں تھی جب تجھے چلنے کی طاقت نہیں تھی جب تجھے پڑھنے لکھنے کی طاقت نہیں تھی ہم نے ماں کی چھاتی میں تیری روزی کو پیدا کیا یہ شریعت کہتی ہے اور شیطان کیا ہوگا کل کا کیا ہوگا بڑھاپے کا کیا ہوگا بیٹی کی شادی کا کیا ہوگا بیٹے کے ایڈمیشن کا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد میری غدار لیلا میری غدار وہ جوڑو جس کی غلامی کا پیشاب میں پیتا رہا اس کا کیا ہوگا اور شریعت کہتی ہے نہ ذکر ہو ہوں ہم تمہیں بھی روزی دیں گے ان کو بھی روزی دیں گے تمہارا ٹھیکہ نہیں اور تمہاری ذمہ داری نہیں شیطان کے فریب میں جو آتے ہیں پچھتاتے ہیں اور پھر شیطان کے پاس جا کر اگر کہتے ہیں کیا صاحب شیطان ہماری زندگی برباد کرے آخرت برباد کرے تو شیطان کیا کہتا ہے اس قول علی انسانی فر فلما کفر اور جب وہ کفر کر لیتے ہیں دنیا کے فریب میں دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں قال انی بری امین میں تجھے بولیا تھا کیا زمینہ لینے ہیں تو کب تو بھی مجھے دیکھ کر ہے میں تجھے بولیا بیوی کا اتنے اتنے کلو زیور لینے کبھی میری شکل دیکھا میری لینگویج سنیا تو تو مر رہا تھا بیوی کی غلامی میں دنیا کی محبت میں میں نے تجھے کہا تھا کہ پیالس اور مندروں کے جو شادی خانے ہیں چرچوں کے گردواروں کے قیمتی لینے کے لیے میں نے تجھے کہا تھا شکرانہ کرانے کے لیے قرآن کہتا ہے کراتا تو یہی ہے برائی کا خیال اس نے ڈالا شان پتی کا خیال اس نے ڈالا سیٹ صاحب حاجی صاحب بڑی عزت ہے تمہاری گاؤں میں یہ فقیرہ کے جیسی شادی کرے جوتے پڑتے اب یہ قرض کر کر زیورات بیچ کر زمین گروی رکھ کر کیا اور کل جب داروں نے آ کر نلڈے پر سوار ہوئے اور داروں نے تقاضا کیا کوئی ماں کی گالی کوئی باپ کی گالی فون کا نمبر بدل دیا گھر کا پتا بدل دیا پورے گلیوں کے اندر نو انٹری کا بورڈ لگا دیا سیٹ صاحب کی گلی نو انٹری سیٹ صاحب کا پتا نو انٹری سیٹ صاحب مر گئے سیٹ صاحب غارت ہو گئے اب شیطان کہتا ہے کالا امنی بری من کا میں تجھے بولیا کیا کیٹرین کا کھانا منگانے میں تجھے بولے کبھی دیکھا کیا تو بیاس کروایا ہتھی پر نوشوں کو بلایا اب کتے کے اوپر بیٹھ کتے کی بھوک کا تو کالا انی بڑی امن اور پھر کہتا ہے انی اقاف اللہ رب العالمین میں تو ایک نمبر کا ولی ہوں سا میں اللہ سے ڈر تو بات تو بات میں تم نہ بولتا ہوں فضول خرچی کرنے میں تم نہ بولتا ہوں ماربل لگانے سب کچھ کرواتا ہے اس کے دھوکے میں نہ آندھرا پردیش کے جو گورنر صاحب تھے اسی پر چار سال کی عمر یہ عمر تو وہ ہوتی ہے کہ اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے قبر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ان کی ایک دلال عورت تھی روزانہ لڑکیوں کو فراہم کیا کرتی تھی عائش کیا کرتے تھے اسی پر چار سال کی عمر میں ہر رات شراب میں کباب میں کر سکے نہ کر سکے وہ جانے اللہ جانے یہ عمر تو بدکاری کرنے کی نہیں تھی عیاشی کرنے کی نہیں تھی شیطان نے کہا یہ عہدہ کیسا کچھ دن ہے زندگی کے آخری لمحات عیش کر لو اور تعیش کی زندگی گزار لو مزے کی زندگی گزار لو وہ دلال عورت کا ایک تقاضا تھا ایک حکومت کا کام پاس کروانا تھا انہوں نے نارائن تیواری جو گورنر تھے آندھرا پردیش کے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے ہم نے آپ کی راتوں کو گرم کیا ہے بہت سیوا کی ہے ایک چھوٹا سا کام ہے اس حقیر فقیر بندی کا آپ کروا دیجیے جھگڑا ہوا جب گورنر صاحب نے بات نہیں مانی تو اس نے جو ہے ٹی وی چینل والوں کو بلا کر گورنر کو رنگے ہاتھ بدکاری کرتے ہوئے اس کی فوٹو بنا دی اور اس کی فلم بندی کرا دی اور اس کو ریلیز کرا دیا لوگوں کے سامنے دکھا دیا اب یہ کہنے لگے میں بزرگ ہوں میں عمر رسیدہ ہوں لاکھ دہائی دیتے رہے قرآن نے کہا اس کا جب گناہ کرا دیا شیطان کہنے لگا کہ تیواری صاحب میں نے لڑکیاں توڑی ڈال دی تھی لڑکیوں کی طلب کس نے پیدا کی لڑکیوں کا شوق کس نے پیدا کیا یہی شیطان ہے اس کے دھوکے کے اندر نہ ہے روزی اللہ کے ذمے ہے فقیر کو امیر کو حاکم کو محکوم کو سب کو وہی دیتا ہے اور جب وہ روزی نہ دینے پر آئے پوری دنیا کی طاقت تمہیں ایک دانہ نہیں دے سکتی اور اگر دینے پر آئے پوری دنیا کی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی سیٹ صاحب ہے کروڑ پتی ہیں ارب پتی ہیں کھرب پتی ہیں کروڑوں کا ویپار ہے شکرانہ ہزاروں قسم کے مٹھے کھٹے ہیں اس کے اندر اللہ نے کہا کہ سیٹ صاحب ہماری عزت کی قسم آپ مٹھے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ کو شوگر ہے بہو لیٹر کے اوپر آپ پانی نہیں پی سکتے پیئیں گے یہ کٹنیاں پھول پیپسی کو ہاتھ لگانا کول ڈرنکس کو ہاتھ لگانا اور ہریرا پینا وہ تو دور کی بات پو لیٹر کے اوپر ایک ایم ایل پانی زیادہ ہوگا سیٹ صاحب آپ کی زندگی کو خطرہ یہ کس نے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا آخان نے فرمایا مل فخر اقشابی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مال بڑھ جائے گا مال کو طلب نہ کرو دعاؤں میں امیر ہونے کی مالدار ہونے کی دعا نہ کرو امیر ہونے کی خواہش نہ کرو امیر ہونے کی تمنا نہ کرو اللہ بنا دے حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلو اللہ بنا دے حضرت صدیق کے نقش قدم پر چلو اللہ بنا دے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش یہ مانگے نہیں تھے اللہ نے ان کو بنا دیا تھا لیکن ان کے نزدیک دنیا کی یہ حالت تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب نے آ کر عرض کیا حضرت آپ کا جہاز جو امپورٹڈ مال لا رہا تھا فارین کا مال لا رہا تھا ڈوب گیا چہرے پر ایک بل نہیں کہا الحمدللہ پھر اس کے بعد کہا نہیں حضرت وہ اطلاع غلط تھی جہاز آپ کا بچ گیا کسی اور کا ڈوبا آپ نے کہا الحمدللہ مجلس ختم ہوئی ایک صاحب نے سوال کیا حضرت ڈوبنے پر بھی الحمدللہ اور ملنے پر بھی الحمدللہ پیدا ہونے پر بھی الحمدللہ اور مرنے پر بھی الحمدللہ کیا ماجرا ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں جب آپ نے جہاز کے ڈوبنے کی خبر دی میں نے دل کی طرف جھانک کر دیکھا تو میرے دل کو کوئی صدمہ نہ ہوا میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس دل کا ایمان کل بھی اللہ پر تھا آج بھی اللہ پر ہے جہاز پر اور جب بچنے کی خبر دی میں جھانک کر دیکھا کہ دل کہیں ڈیاس تو نہیں کر رہا ہے کوئی اچل تو نہیں رہا مچل تو نہیں رہا ہے میں نے دیکھا اسی حالت میں ہے اور اس کا یقین ہے کہ پالنے والا اللہ ہے کاروبار نہیں ہے جہاز نہیں میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے یہ سب ایکسٹرنل چیزیں ہیں خارش جس انسان کو ہو گئی جسم میں پیپ کے کوڑے ہیں وہ دنیا کا قیمتی بادشاہ کا لباس پہن لینے سے کیا جسم کے پھوڑے مر جائیں گے کچھ نہیں ہوگا یہ صرف دنیا کا دھوکہ ایڈیشنل ہے یہ ایکسٹرا چیز ہے آقا نے فرمایا من فخر و اکشا مجھے تمہارے تعلق سے ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے فقیر ہو جاؤ گے کھانے کی تکلیف ہوگی بلکہ آقا نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ دنیا تمہارے نزدیک وسیع نہ ہو جائے اور دنیا جس دن وسیع ہوگی اس دن فتنے تمہارے گھروں کے اندر پیدا ہو جائیں گے تمہاری ذات کے اندر پیدا ہو جائیں گے عقائد عالم جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے یہ بات اگر قیامت کی جو نشانی ہے سمجھ میں آ جائے سیاستدانوں کی چاپلوسی کیوں کرتے ہیں صاحب بی جے پی کے لیڈر کو انا پنا کر کر کیوں بلاتے ہیں کچھ کتے کو ہڈیاں ڈال دے سیاسی چاپلوسی چھوٹ جائے گی امیروں کے سامنے ہاتھ باندھنا چھوٹ جائے گا غریبوں کی جو ہے طرفداری چھوٹ جائے گی ارے جا میرا اللہ مجھے پالنے والا تو کر یہ جس دن ایمان بنے گا سر اٹھا کر سینا پھلا کر عزت کی خودداری کی زندگی گزاریں گے اور جس دن دنیا کی طلب پیدا ہوگی اس کو بھی نمستے اس کو نمسکار گڈ مارننگ گڈ ایوننگ آئیے صاحب جائیے صاحب اس کو فون کرو لاکھوں جھمیلوں کا ایک جھمیلا کروڑوں بیماروں کی بیماروں کی ایک بیماری دنیا کی طلب ہے اسی لیے آقا نے فرمایا غریبی رہے کوئی ڈر کی بات نہیں غریب کو بھی اللہ پالتا ہے امیر کو بھی اللہ پالتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ولیکن انتب ستالئی کو مت کما کانا خوشی تک اللہ من کانا نا قبل کو تمہارے سے پہلے لوگوں پر جب دنیا وسیع ہوئی تو وہ دنیا کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے حدیث پاک آخا تشریف فرماتے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں پیمن لگے کپڑے پہن کر آئے بڑے مالدار تھے جب حالت کفر میں تھے اللہ نے بہت مال اور دولت سے نوازا تھا لیکن جب ایمان اور اسلام لے کر آئے کاروبار چھوٹ گیا حالات خراب ہو گئے پیون لگے کپڑے پہن کر آئے صحابہ کرام نے تسلی دی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر نہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ حالات اچھے لے آئیں گے سطح ہوگا دل کے کسی گوشے کے اندر شیطان مسوسا ڈالتا ہوگا کہ مصحف جب کفر میں تھے تو اچھے تھے اور اسلام کی حالت کے اندر پیون لگے کپڑے پہن رہے ہو جب صحابہ کرام کی یہ گفتگو اور حضرت مصحف ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو اس کیفیت کے ساتھ آئے کہ آپ کے دل کو کہیں چوٹ نہ لگے صدمہ نہ پہنچے دنیا کے غریبوں کو خوشخبری سنا دو دنیا میں جو نچلی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں بشارت سنا دو ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں قرض لے کر کسی کو ڈبائیں تو مصیبت آتی ہے دوسروں کا برا چاہتے ہیں تو مصیبت آتی ہے غریبی فقیری مصیبت نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ و آہینی مسکینا وہ امت مسکینہ مسکینا وہ شرنی فی زمرت المساکین اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا مسکین بنا کر زندہ رکھنا مجھے موت دینا مسکینی کی موت دینا مجھے قیامت میں مسکینوں کے ساتھ اٹھانا نہیں دعا کر سکتے تھے اے اللہ حضرت سلیمان کی حکومت دے دے اے اللہ مجھے خزانہ دے دے کہا گیا آپ کو کہ عہد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈالا جائے گا آپ نے کہا اے اللہ ایک وقت پیٹ بھر کر روزی دے میں شکریہ ادا کروں ایک وقت کا فاخا دے تاکہ صبر کر کر غریبوں کے درد کو جانو نہیں مانگا کوئی فکر کی بات نہیں یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گی حضرت مصب ابن عمیر اور صحابہ کرام کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی یہ مکالمہ ہو رہا تھا امیری کا غریبی کا پیون لگے کپڑے کا شاہانہ کپڑے کا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصحف گھبرانے کی کوئی بات نہیں آج تنگی ہے ایک زمانہ آئے گا کہ صدقہ لینے والا مسلمانوں میں کوئی نہیں ملے گا زکات لینے والا کوئی نہیں ملے گا مال کی فرامانی ہوگی مال کی خوشحالی ہوگی بڑے بڑے مکانات ہوں گے اور اس روایت کے اندر آخا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا صبح میں ایک جوڑا پہنیں گے شام میں ایک جوڑا پہنیں گے یعنی بہت بڑی بات تھی دو جوڑے پہننا اگر کسی کے پاس دو جوڑے ہوں دو عدد کپڑے ہوں بہت بڑا مالدار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں جینے کا حوصلہ ملتا ہے فخر فاقے میں لذت ملتی ہے دنیا کی نفرت پیدا ہوتی ہے آقا کی زندگی سے یکسانیت پیدا ہوتی ہے آپ امیر تھے امیری جا کر غریبی آ گئی کوئی فکر کی بات نہیں فکر کی بات یہ کہ پہلی سب سے آپ چوتھی سب کیوں چلے گئے فکر کی بات یہ کہ پہلے پانچ نمازیں جماعت سے پڑھتے تھے اب صرف دو پڑھ رہے ہیں فکر کی بات یہ کہ پہلے مٹھی سے زیادہ داڑھی تھی اب مٹھی سے کم ہو گئی فکر کی بات یہ کہ کل تک بچے آپ کو برا بھلا نہیں کہتے تھے آج بچے گالیاں دے رہے ہیں فکر کی بات یہ کل عورت جوان تھی گھومٹ ڈال کر گلیوں میں گھوم رہی تھی آج بڑھاپے کے اندر جسم دکھا کر جا رہی ہے فکر کی بات یہ کل قدم جنت کی طرف اٹھتے تھے آج قدم جہنم کی یہ کوئی فکر کی بات نہیں کوئی فکر کی بات نہیں دو بچے مدینہ منورہ کے گلی کے اندر گھر سے باہر نکل کر سلام وعلیکم السلام عید مبارک عید مبارک صحابی گئے کون سا چاند آ گیا کون ایسی تربیت اولاد کی کیجیے اولاد کے اندر دنیا کی محبت نکال لیے قیمتی قیمتی کھلونے لا کر دیں گے قیمتی قیمتی چاکلیٹ کولڈ ڈرنکس ہر لباس کے بعد اگلا قیمتی لباس آپ پر جائیں گے وہ نہیں کما پائے گا تو چوری کرے گا جوا کھیلے گا وہ دنیا کی محبت نکال لیے ایک کپڑے کو پیمن لگنے تک دوسرا کپڑا نہ اس کو دلائیے نہیں آخا نے کہا صرف دو جوڑے کے بارے میں ایک زمانہ آئے گا ابن عمیر گھبرانے کی بات نہیں لوگ دن کو ایک رات کو ایک جوڑا پہنیں گے اللہ اکبر آج اپنی بیگم کی الماری کھولیے گا ایسے معلوم ہوگا کہ آپ اس کے اندر دفن ہو جائیں گے سانس گھٹ جائے گی میچنگ کے لنگے چولیاں دوپٹہ بنگڑیاں چپل جوتے ربن مال دو جوڑے کے بارے میں فرمایا دو جوڑے ہوں گے دن کا ایک رات کا ایک حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اللہ کتنا بہترین زمانہ ہوگا وہ کیا سوچ کر کہ جب دو جوڑے ہوں گے نیک کام کرنے کے اندر جو ہے وقت مل جائے گا آدمی کو کپڑا دھونے میں وقت نہیں لگے گا آدمی کو دنیا کے کمانے میں ٹائم اتنا ٹائم ذکر میں تلاوت میں جہاد میں لگے گا تو یہ حضرت مصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے جوڑے کپڑے آج دلہن کا باپ شادی میں دیتا ہے دو جوڑے اور اس میں حضرت مصحف ابن عمر اچھل رہے کیا سوچ کر کہ دنیا سے چھٹکارا مل کر دین کا کام کریں گے صحابی کا انتقال ہوا کفن لایا گیا سر پر لاپتے پیر کھل جاتے لا اللہ جس سے پوری دنیا راضی تھی جسے دنیا بنانے والا راضی تھا جس سے جسے زندگی اور موت دینے والا راضی تھا کفن نصیب نہیں تھا موت کے بعد منہ پر رکھتے پیر کھل جاتے پیر پر رکھتے منہ کھل جاتا آخا سے فرمایا آخا نے کہا منہ تو ڈھک دو اور پیر کے پاس پتے رکھ کر اس کے کفن کو پورا کر دو کون سی زندگی گزار رہے کیا چاہیے آپ کو میرے پاس کتنے جوڑے آپ کے پاس کتنے جوڑے آپ کے مکان کی کیفیت کیا میرے مکان کی کیفیت کیا آپ کے دو جوڑے کے بارے میں ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھلنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفت المسلمین امیر المؤمنین تھے اس زمانے میں امامت کیا کرتے تھے ڈیڑھ بجے زہر کی جماعت مثال کے طور پر ایک پینتیس حضرت عمر فاروق ندارت ایک چالیس آئے نہیں پونے دو آئے نہیں پچاس آئے نہیں اب ہوتا ہے نا لوگ منڈیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کیا بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے امیر بینین خلیفت المسلمین اور دنیا کی زمین کا ایک تہائی آبادی کا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا شام کی طرف گئے بیت المقدس کی طرف گئے جانے سے پہلے آپ کے قدموں کے اندر چابیوں کو ڈال دیا گیا اتنی بڑی زمین پر اسلامی پرچم لہرانے والا آج نماز میں تاخیر سے آیا نماز کے بعد کھڑا ہوا میں اللہ کی ہم بیان کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں لوگوں مجھے معاف کرو کہ آج میں نے نماز پڑھانے میں تاخیر کی وہ اس لیے نہیں میرے گھر کا کوئی مسئلہ تھا میرے دکان کا کوئی مسئلہ تھا آج تمہارے امیر المؤمنین آج تمہارے خلیفت المسلمین کی جو چادر تھی وہ مری ہو گئی تھی اسے دھو کر سکانے کے لیے دوسرا لباس دوسری چادر تمہارے امیر المومنین کے پاس نہیں تھی وہ بند کمرے کے اندر ننگا ہو کر ہوا کے جھونکوں سے اس نے چادر سکائی اور جب پہننے کے لائق ہوا وہ پہن کر تمہارے مسلح پر آ گیا یہ امیر المومنین تھے یہ خلیفت المسلمین تھے یہ بیت المال سے وظیفہ لے سکتے تھے شاہانہ کپڑے پہن سکتے تھے آخا نے یہ تربیت فرمائی دو بچے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے کہا کہ بھئی ہم بھی تو اسی مدینے طیبہ میں رہتے ہیں کون سا چاند تمہیں نظر آ گیا کون سی عید کہا کہ ہمارے گھر نبی کا مہمان آ گیا کون ہے نبی کے مہمان حضرت فاطمہ کی اولاد آ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے کون ہے نبی کا مہمان کہا اللہ کا شکر ہے کہ صبح سے لے کر اب تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہم نے ہمارے ماں باپ سے سنا کہ چولہے کا نہ جلنا یہ نبی کے گھر کا مہمان ہوتا ہے یہ تربیت کرو خود دولت کے پجاری مال کے پجاری اور اولاد کو اس کے رسیاں بنا رہے ہو اور اس کے کتے بنا رہے ہو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا دو جوڑوں کے بارے میں تھا صبح میں ایک جوڑا شام کو ایک جوڑا حضرت مصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو خوشی سے اچھلنے لگے فرمایا کہ مصب اچھلنے کی بات نہیں بلکہ جب یہ جوڑے زیادہ ہو جائیں گے آج دیکھا واکنگ کے لیے جاکنگ کے لیے ٹاکنگ کے لیے آفس کا یونیفارم گھر کا نائٹ کا دن کا نماز کا روزے کا دو کے بارے میں فرمایا ناچنے لگے فرمایا کہ مصحف زمانے سے یہ زمانہ بہتر ہے جب وہ آ جائے گا تو میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی آج نہیں ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی پیاس لگی غزبے میں ایک جنگ میں پانی تو دیا گیا لیکن سوچا کہ اگر شہد ڈال دیا جائے پیاس بھی مٹ جائے گی مٹھاس بھی آ جائے گی اور جہاد میں جا رہے ہیں کچھ طاقت اور انرجی آ جائے گی منہ کو لگایا اور ایسے دور کیا جیسے کوئی آدمی نالی کا پانی گندا پانی دے رہا ہو صدیق کیا بات ہے فرمانے لگے کہ ڈر ہے کہیں یہ پانی پی کر پرانے شریف میں اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا اور آخرت میں ان کے اعمال کے لیے کوئی ثواب نہیں مجھے ڈر ہے ابو بکر صدیق کو مانگا تھا پانی اور شہد کا مل گیا کہ کہیں مجھے اعمال کا بدلہ نماز روزے کا بدلہ شہد کی شکل میں نہ مل جائے ہمارے شکرانوں کو دیکھیں گے ہمارے ناشتوں کو دیکھیں گے ہمارے کھانے پینے کے نخروں کو دیکھیں گے ہمارے بازار کے چلنے پھرنے کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے آپ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی بلڈنگیں بنیں گی مال کی طلب ہوگی دولت کی طلب ہوگی میں نے واقعہ بیان کیا تھا یا نہیں ذہن میں نہیں اگر ہے دوبارہ اور کہوں گا مضبوط ہو جائے گا ایک صحابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے سلام پھیرتے ہی چلے جاتے نہ مجلس میں رہتے نہ و نصیحت میں رہتے نہ صحابہ کرام سے گفتگو کرتے اللہ کرے ہمیں ان کا کچھ نمونہ ہماری زندگی میں مل جائے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے اور دنیا کی ذلیل محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکالے آخرت کا خوف پیدا کرے جنت کی طلب پیدا کرے جنت کی نہروں کا شوق اللہ پیدا کرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پڑے یہ جھمیلا ہے عذاب ہے صاحب یہ دنیا کی طلب عذاب ہے یہ مال کی محبت یہ فتنہ ہے قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی جسے عورت کا بے پردہ ہونا ایک فتنہ زمین سے جانور نکلنا ایک فتنہ سورج کا مغرب سے نکلنا ایک فتنہ دجال کا آنا ایک فتنہ یہ سب خطرناک ہے نا فتنے کوئی اچھی چیز ہوتے آخا نے فتنوں کو مانگا یا فتنوں سے پناہ مانگی آقا نے فتنوں سے پناہ مانگی اے اللہ عورتوں کے فتنوں سے بچا اے اللہ دنیا کے فتنے سے بچا اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے بچا اے اللہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچا اے اللہ زمین سے جو جانور نکلتا ہے اس کے فتنے سے بچا قیامت کی نشانیوں سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں اے اللہ مانگا ہے پناہ مانگی ہے پناہ مانگی ہے آقا نے تو مال فتنہ ہے مال مصیبت ہے دیکھا کہ نہیں مل رہے تو ایک دن دیکھا دو دن دیکھا ہفتہ دیکھا یہی کیفیت کیا بات ہے کیوں نہیں رہتے یہ کیا سنتیں پڑھتے بھی ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو ایک دن ان کو بلا بھیجا کہ بھی تم عجیب و غریب حرکت کرتے ہو اور چلے جاتے ہو کہا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آنکھوں میں آنسو کے قطرے دیا بہت سخت عذر ہے اجازت ہو تو عرض کروں فرمایا کہ کیا بات ہے کہا میرے اور میری بیوی کے لیے صرف ایک چادر ہے میں جب آتا ہوں اس چادر کو اوڑھ کر آتا ہوں میری بیوی ننگی رہتی ہے تندور کو ٹھنڈا کر کر چولہا جو ہوتا ہے زمین میں ہوتا ہے ٹھنڈا کر کر میری بیوی کو اس میں بٹھا کر آتا ہوں میں پھر جب جاتا ہوں تو میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں اور پھر میری بیوی کو کپڑا دے کر میں نماز پڑھاتا ہوں میری مجبوری ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑا اتنا بڑا کپڑا نہیں اتنی بڑی چادر نہیں کہ جس کے رہتے ہوئے دونوں شریع اعتبار سے سطر کو چھپا کر نماز پڑھ سکے بقیہ اوقات میں کچھ وہ لے لیتی ہے کچھ ہم لے لیتے ہیں یوں تو کر کر زندگی گزار لیتے ہیں وہ سعید نسائی اہل جنتی فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں کائنات کے شہنشاہ کونت ساقی کوثر شافی بحشر امام الانبیاء سید ال سید الجن پورے دنیا کے بادشاہ آپ کے پیشاب کے پسینے کے قطرے کو نہیں لگ سکتے یہ میرا ایمان ہے زمین آسمان کے خزانے آپ کے تھوک کے ذرے کو نہیں لگ سکتے آپ کا تھوک کا ذرہ ہمیں مل جائے گا ہمیں جنت مل جائے گی ایک عورت بدکار آئی آپ کے پاس کہا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتی ہوں کہا توبہ کر لے زنا سے توبہ کر لے بدکاری سے توبہ کر لے فحاشی سے توبہ کر لے ایک شرط ہے کہا کیا آپ پانی پی کر جھوٹا کر کر مجھے دیں گے کہا ٹھیک ہے توبہ کی اور آخا نے شرط کے مطابق پانی کو جھوٹا کر کر دیا تو انہوں نے اس کو خوشی خوشی پی لیا آخا نے فرمایا بہت اونچی شرط قیمتی شرط تو نے رکھی اب تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آپ تجھ پر حرام ہو گئی جنت کا چشمہ اور جنت کی بہتی نہروں کا وہ مقام نہیں جو میرے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے ذرے کا مقام ہے آپ کے تھوک کے ذرے میں ہزاروں کی مغفرت کے پروانے ہیں آپ کے پیر میں لگی ہوئی دھول میں لاکھوں کے ہدایت کے سرچشمے ہیں پوری شہنشاہیت پوری دنیا کی بادشاہ زمین آسمان کے خزانے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایسی شخصیت کی بیٹی کی شادی مدینہ منورہ کے اندر ہو رہی ہے اتنے بڑے سردار امام امام الانبیاء سعید القونین سعید الان سعید الجن محبوب خدا ایسے کی صاحبزادی فرماتے ہیں کہ رخصتی کے لیے چادر چاہیے تلاش کرو گھر میں تلاشی لی گئی صاحبزادی کی رخصتی کے لیے چادر نہ مل سکی پورے مدینے طیبہ کے اندر دو چادریں ملی ایک میں بارہ پیون ایک میں اٹھارہ پیون تھے فرمایا میری بیٹی کے لیے اٹھارہ پیمند کا کپڑا استعمال کرو تاکہ شادی سادگی کے ساتھ ہو اور شادی کی وجہ سے دل کے اندر کوئی میل پیدا نہ ہو گھر میں بھی نہیں تھا مدینے طیبہ سے لیا گیا دو چادریں ایک بارہ ایک اٹھارہ آخا نے کہا کہ فخر و فاقہ میرے گھر کی زینت ہے میری بیٹی کو اٹھارہ پیون کا کپڑا وہ بھی آریت کے طور پر آریت بطور امانت کے لیا پھر کچھ دنوں کے بعد واپس کر دیا جائے گا کیا نہیں مل سکتا تھا جو بیٹے بٹھائے جنت کو دیکھ رہا تھا جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا اللہ کی عرش اللہ کی کرسی ابھی تم دنیا طلب کرو گے ابھی تمہیں افسوس ہوگا جاتی ہے تو جانے دو بلا سے آتی ہے تو آنے دو نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا ہم خود کے اندر یہ طاقت پیدا کرو یہ جوہر پیدا کرو اولاد کے اندر وہ تربیت پیدا کرو پہلے ایسا تھا میں خود دیکھا بچپنے کے اندر اتنے چھوٹے گھر ہوتے تھے کہ رات میں ایک گھر کے اپرادھ دوسرے گھر کو اپنے بچوں کو رشتے داروں کو بیچا بھیجا کرتے تھے سونے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بجلی نہیں تھی لائٹ نہیں تھی یا لائٹ جلا کر بل ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی گلی کے کھمبوں کے نیچے یا رشتے داروں کے یہاں انہیں بھیج کر راتوں کے اندر پڑھایا جاتا تھا آخا نے فرمایا اس غربت کا اس افلاس کا اس و فاقے کا مجھے ڈر نہیں ڈر ہے تو پیسوں کا ڈر ہے ڈر ہے تو دولت کا ڈر ہے اب آدمی پیسہ گننے کے لیے اتنی فرصت نہیں کہ مشینیں لگا رکھا ہے پیسہ گننے کی اتنی جگہ نہیں کہ بینکوں کے اندر پیسہ رکھا جا رہا ہے میرا مطلب یہ کہ آدمی کوشش نہ کرے رشتے حلال کی جستجو نہ کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک بیماری اور ایک وبا جو دنیا کی طلب کی زمین کی طلب کی مال کی طلب کی یہ آخرت کی نشانیوں میں سے خطرناک نشانی ہے یہ یہ بڑی مہلک نشانی ہے ایڈس آئے گا آدمی ختم ہوگا کینسر آئے گا آدمی ختم ہوگا برین ٹیومر آئے گا کیا کر لے گا وہ ہمیں موت دے گا دے دے موت ہم حضرت بلال سے ملیں گے حضرت عثمان سے ملیں گے آقا کا دیدار کریں گے اللہ کی عرش و کرسی کو کیا کر لے گا تو لیکن یہ مال کی محبت جیتے جاگتے کتے اور سور سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر بیکار کی دنیا کی طلبی اور اللہ کی محبت کو نکال کر یہ زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے اس لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو اٹھایا ہے وہ فخر فاقے کی بنیاد پر اٹھایا ہے مال کے ذریعے سے نہیں اٹھایا صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی فخر و فاقے کے ذریعے سے فرمائی مال کی حوث اور مال کی تربیت آپ نے نہیں فرمائی سب سے بڑی خطرناک بے عزت کرنے والی بڑی ذلیل یہ نشانی ہے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے کم سے کم آج آپ نے یہاں یہ سنا آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنائیں اتنا حوصلہ والا بنائیں کہ آج کے بعد مال کی فکر نہیں آج کے بعد نوکری کا ٹینشن نہیں آج کے بعد نفع نقصان کی فرش کیوں عوام فی الف اللہ اللہ اس کو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا مہنگائی کی کوئی فکر نہیں بس کی ہوائی جہاز کی ٹرین کی ٹکٹ کیوں ٹینشن لیں صاحب کیا ضرورت ہے ہمیں ارے دودھ مہنگا ہو گیا تو پانی ملا کر پینا شروع کر دیں گے دنیا کی کئی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں یہ بھی کھانا چھوڑ دیں گے کیا ہوگا اس سے فرض تو نہیں ہے بھائی آپ سوئٹزرلینڈ کا امریکہ کا برطانیہ کا ایران کا تہران کا پاکستان کا بیوہ کھا رہے ہیں کیا مصر کا کھانا کھا رہے ہیں ہندوستان کے کتنے اسٹیٹ کے کھانے کھا رہے جب اتنا نہیں کھا رہے یہ بھی نہیں کھائیں گے کیا فکر اے اللہ تو راضی ہو ہم سوکھی روٹی کے ساتھ مرچ لگا کر کھا لیں یہ کافی ہے اے اللہ کہ بریانی کھا کر تو ناراض ہو جائے اے اللہ مخبل پہن کر پیمنگ کے کپڑے لگ کر تو راضی ہو یہ بہتر ہے کہ بھیگ کے کپڑے دوسروں کو تکلیف دے کر قرض لے کر ڈبا کر آلہ کپڑے پہن کر تو ناراض ہو جائے کوئی فکر نہیں امیری میں زندگی گزر جائے گی غریبی میں زندگی گزر جائے گی حاکمیت میں زندگی گزر جائے گی محکومیت میں زندگی گزر جائے گی اے رب تیری ناراضگی نہیں چاہیے تو سی ہونا چاہیے ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ کے تھے حضرت نو علیہ السلاط وسلام کے زندگی کتنی تھی اللہ جانے انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا بڑی لمبی زندگی گزاری اے نو آپ نے کیسے پایا اپنے دنیا کو علیہ السلام نے کہا کہ دنیا ایک چھوٹا کمرہ ہے دس پندرہ کا دو دروازے ایک دنیا کا ایک آخرت کا ایک ان ایک آؤٹ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے دروازے سے داخل ہوا اور موت کے دروازے سے نکل کر چلا گیا ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ اور بقیہ زندگی عموماً ہر پیغمبر کو جو نبوت دی جاتی ہے چالیس سال کے بعد وہ کتنے سال کے بعد نبوت دی گئی نبوت سے پہلے آپ نے کتنی بڑی زندگی گزاری یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں انہوں نے زندگی کو اتنا جھوٹا پایا ہماری ساٹھ سال کی زندگی چالیس سال کی زندگی ستر سال کی زندگی اس میں sugar patient B P patient cholesterol ایک ایک چیز آقا نے روایت میں فرمائی حدیث میں فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ موٹے ہو جائیں گے موٹاپے کو پسند کریں گے کہیں گے کہ نہیں آج تو سلم باڈی چاہیے ہے نا آدمی سلم باڈی چاہتا ہے پتلا جسم رکھنا چاہتا ہے حدیث کے اندر کہا گیا کہ موٹاپا ہوگا اور لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے جو کولسٹرال ہے اس کو فیٹ کہتے ہیں موٹاپا کہتے ہیں اب پہلے کے مقابلے میں چکنی غذائیں زیادہ ہیں کم ہیں پہلے کی دعوتوں میں بریانی کے ساتھ ایک مظفر متنجن مٹھے کے علاوہ کدو کا مٹھا گاجر کا مٹھا رکھ دیا تو دنیا کا بڑا کروڑ پتی اس کے بعد سکے بننا ایک کتے کے وہ رکھا تو اور ریکارڈ ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد کسی اور حرامی اور کمینے کو سوجی وہ برغی بھون کر لے آیا وہ اور آگے بڑھ گیا آپ دیکھیے پیچھے کی طرف جا کر کہ غریبی کے زمانے کے اندر ایک چیز بڑھ جایا کرتی تھی وہ بہت بڑی چیز تھی لیکن اب جو ہے کہاں سے کہاں تک معاملہ آگے بڑھ گیا ہے گرمی کی چیزیں سردی کی چیزیں بیاس لڑکیاں قوالی کیا بڑے پوری کی پوری حرامی پنے کی چیزیں کیا آج موجود نہیں ہے یہ قیامت کا اہم ترین فتنہ ہے یہ خطرناک فتنہ ہے اور یہ چیزیں تو انسان کے لیے آج موجود ہو رہی ہیں یہ کولسٹرال بڑھانے کی چیزیں فیاٹ بڑھانے کی چیزیں ہیں اور آقا نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی موٹاپے کو پسند یعنی سلم باڑی کو پسند کرتا ہے لیکن کھاتا ہے موٹی ہونے کی چیزیں عمدہ عمدہ قیمتی قیمتی چیزیں کھاتا ہے اگر کسی شادی کے اندر ایک کھانا ایک مٹا ہو تو چالیس دنوں تک اس کا ماتم کرے گا ماحول ایسا بن گیا ہے مزاج ایسا بنا لیا ہے کہ بالکل حدیث فٹ ہوتی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ موٹاپا آئے گا اور موٹاپے کو پسند کیا جائے گا ایک آخرت کی غفلت کی وجہ سے اور دوسرے کھانے کی حوث کی وجہ سے نت نئے قسم کے کھانے ایک مرغی ایک ہزار دو سو اس کے نام ہریالی پڑھے تو الگ نام سفیدی آئے تو الگ نام کرے پاک پڑے الگ نام کتمیر پڑھے الگ نام آگ پر بھونا جائے پتھر پر پونا جائے گیس میں جلایا جائے اس کو گرل کیا جائے یہ سب چیزیں آقا نے چودہ سو تیس سال پہلے فرما دی کہ لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے اور پیٹ کی چیزیں کھائیں گے اور پھر ایک روایت میں آقا نے فرمایا کہ دل کی بیماریاں عام ہوں گی اور اموات کی کثرت ہوگی ایک ایک چیز روایتوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی آج وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ان تمام چیزوں سے خط نظر آدمی بھلا کرے تو بھلا ہوگا اور برا کرے تو برا ہوگا دنیا جائے باہر زمین لے لیا مبارک صاحب کتنے دن رہیں گے تمہیں زمین میں بنگلہ لے لیا ہمیں جلنے کی ایمان بناؤ حوصلے کی زندگی ملے گی خوشی کی راحت کی زندگی ملے گی ایمان سے ہٹو گے بیٹی کی شادی میں دو کروڑ خرچ کیا گتھے تو نیچے سے آگ لگاتا ہے شیطان بغیر پیٹرول کے پاخانے میں آگ لگاتا ہے اور ایسی آگ لگاتا کہ دل جل کیا ضرورت ہمارے جلنے سے کیا وہ شادی ٹوٹ گئی کیا ہمارے جلنے سے وہ کھانا سڑ گیا دنیا کی محبت کی وجہ سے نہ جلن پیدا ہوا پلتا نا فصل متنا پیسود یہاں جلن پیدا کرو میرا دوست آٹھ رکا تحجد پڑھتا میں سماج سے دس رکعت تحجد پڑھتا جمعہ میں ساڑھے گیارہ کو جاتا ہے میں انشاءاللہ شاء گیارہ بجے جاتا ہوں انہیں جا کر پانچ سو مرتبہ درود پڑتا ہے میں پانچ سو مرتبہ درود پڑنے کے ساتھ سورے آؤ مردانیت کا میدان یہ ہے مقابلے کا میدان یہ ہے یہ زلیل سور سڑی ہی ہوئی دنیا جس کو آخا نے کہا مچھر کے پر سے زلیل کیوں جلتے ہو بھنتے ہو حسد کرتے ہو کیلا لیتا ہے اللہ برکت ہے حدیث میں آتا ہے کوئی مسلمان ہنسے تو کیا جواب ہے از حق اللہ اللہ تجھے اور خوشی دے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے ایک اور کشتی طلبا کی اسٹوڈنٹ کی تھی طلبا کا مزاج نوجوانوں کا مزاج چھیڑخانی کا ہوتا ہے دیکھا کہ کوئی فقیر بزرگ بڈھا قسم کا آدمی جا رہا ہے او کہاں جا رہے ہو ارے یہ داڑھی کیسے اڑ رہی ہے تمہاری تو ایسے لگتا ہے کہ بکرے کی داڑھی آ گئی فلا پلا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سنتے رہے سنتے رہے اور شاگردوں کی ہمت نہیں جواب دینے کی حضرت خود خاموش ہے سن رہے ہیں اب اس کے بعد حضرت جواب دینے کے لیے اٹھے تو تمام کی باہیں کھل گئی شاگردوں کی اور آپ کے مرید اب مزہ ملیں گے حضرت جواب دیتی اب مزہ ملتا ہے اب جواب کیا تھا نوجوانوں اللہ نے تمہیں اس دنیا میں خوش رکھا میری دعا یہ ہے کہ رب کائنات تمہیں آخرت میں اس سے زیادہ خوش رکھے دنیا کی طرف نکلتی ہے حسد ختم ہوتا ہے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں بدلے کی بھاؤنا ختم ہوتی ہے ترقی کیا اللہ اسے آخرت میں بھی ترقی ہمارے باپ کا کیا جانے کا ارے اس نے بنگلہ بنایا ہمارے گردے بیچ کر تو نہیں نہ بنایا ہماری بیٹی کے آبرو کا سودا کر کر تو نہیں نہ لینے تو لینے دو یہ کوئی مقابلے کا میدان ہی نہیں یہ ہے مسجد مقابلے کا میدان پلی تناف سیل وہ تنافی صاحب جو مقابلہ کیا کرتے تھے وہ دین کے بارے میں دنیا کافروں کی جنت ہے کافر تو نہیں ہے نا بھیڑ کی اولاد چمار کی اولاد کہ کافروں کی جنت میں مقابلہ کرے ہماری جنت تو اس زمین کے نیچے ہے وہ بنا رہا ہے مکان برج دبئی بن گیا مکہ ٹور بن گیا کتنا بڑا بنا کتنا بڑا بنا حدیث میں آتا ہے تین سوالوں کے جواب ہم قبر میں دے دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ جوابات دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مدد نصرت شامل حال فرمائے اللہ اس مرحلے کو آسانی کے ساتھ گزارے ہمیں برج دبئی اللہ کی قسم اگر میرے آنکھوں کے سامنے آئے تاج محل آئے وائٹ ہاؤس آئے ایک پل کی خوشی نہیں ہوگی ہمارے بڑوں نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد تین سوالوں کے جواب کے بعد رب کائنات کہیں گے اس کے قبر کے محل کو اس کی نگاہ جتنی دور تک جاتی ہے اتنا بڑا محل بنا دو یہ قبر کا محل بڑا ہے برج دبئی بڑی ہے اب اس کا نام خلیفہ دبئی رکھا گیا مکہ ٹور بڑا ہے مکے ٹور میں اوپر سے تھوکو تو نیچے پڑ جاتا ہے پیشاب کرو قطرے نیچے پڑ جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے تین سوالوں کا جواب دو تمہاری قبر کو حد نگاہ تک یعنی یہ نگاہ جہاں جا کر ختم ہوتی ہے سورج دکھتا ہے سورج کتنے ارب میل دور ہے چاند دکھتا ہے چاند کتنے کروڑوں ارب میلوں دور ہے تو ہماری قبر کو ہم تین سوالوں کے مرحلے سے گزر جائیں گے برج دبئی تو اس خبر کا پاخانہ بھی نہیں بنے گا ہمیں کیا ضرورت دنیا کے اینٹ پتھر پر بھرنے کی ہمیں خبر میں اتنی بڑی عمارت جو لی ہے ہمیں جنت میں محل بنانا ہے ہمیں نہریں لینا ہے ہماری بکنگ وہاں کی ہے زمین کے اوپر کی بکنگ بھیڑوں چواروں کی اور انڈور زمین کے اندر کی بکنگ یہ مومنوں مسلمانوں کی ہماری ہمارا مکان وہ ہے پہلے لوگ قبرستان کو کیا کہتے مکان کو جا کر آئے کیا یہ مکان ہے ہمارا یہ ہمارا ٹھکانا ہے یہ نہیں ہے جو عمارت تو جب نہیں ہے تو جلنے کی کیا ضرورت ہے ایک آدمی کے سامنے دو کلو پاخانہ رکھا ہوا ہے تو جلنے کی کیا ضرورت پاخانہ کھائے گا کیا وہ عمارت ہے جلنے کی کیا ضرورت قیمتی کپڑا ہے جلنے کی کیا ضرورت دنیا کی محبت نکلے گی جینے کا حوصلہ ملے گا شاہانہ طریقے سے جیو گے شہنشاہوں کے طریقوں سے جیو گے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے آخرت کی طلب میں لگ جائے اور دنیا کی طلب نکالے کسی کا برا نہ چاہے اللہ اپنی خطا کو معاف کر سکتا ہے اگر آپ نے کسی کا برا چاہا یہ چاہا کہ اس کی جھوپڑی کو آگ لگا کر اپنے گھر کو روشنی دے یہ نہیں ہو سکتا اس کی جھوپڑی کی جھوپڑی کی آگ ختم ہونے سے پہلے خدا تمہارے محل کو زمین بوس کر دے گا نیا کی کوئی راکٹ ایسی نہیں بنی کوئی آئٹم بم ایسا نہیں بنا کوئی ہائیڈروجن بم ایسا نہیں بنا جتنا غریب اور مظلوم کے دل کی آہ بنی ہے کوئی بم اللہ کا عرض کتنی اوپر یہاں سے آسمان نظر ہی نہیں آتا ہمیں جو یہ نظر آ رہا ہے یہ پیلی چھت آسمان کی نہیں ہے یہ نیلی چھت بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے پہلے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا ساتواں پھر اللہ کا عرش آپ نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی کسی کا حق مارا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے دل سے نکلنے والی آہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر خدا کے عرش کو ہلاتی ہے اور خدا کا عرش کہتا ہے اے اللہ اگر میں تیرا عرش ہوں تو اس ظالم سے کوئی انتخاب لے لے یہ بچ جاؤ آپ مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم کی بدعا سے بچو اس کے دل کی آسمانوں کو چیر کر خدا کے عرش کو ہلا امریکہ اگر جو ہے راکٹ داغے ہندوستان نہیں آ سکتا اسے دنیا کی کسی اور ملک کو بیس بنانا پڑتا ہے سمندر کے اندر کشتیاں رکھ کر وہاں سے راکٹ اس کو داغنا پڑتا ہے لیکن ایک مظلوم ہے غریب بیچارہ اس کے دل سے آ نکلے گی ایک سیکنڈ کے سمے حصے میں خدا کے عرش کو دیں گے بھلا بھلا کر ہوگا برا کر برا ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ بادشاہ کی بری نگاہ اس غریب آدمی پر پڑی جو توتا قیمتی پال رہا تھا جو آنے والے آدمیوں کی زبان کو سمجھتا تھا اور اسی زبان میں وہ جواب دیا کرتا تھا تو چنانچہ جب اس نے توتا طلب کیا تو دو سوال اس نے رکھے پہلا سوال یہ تھا کہ اگر تم جواب دے دو گے تو طوطا دینے کی ضرورت نہیں نہیں دو گے اور بادشاہ کو یقین تھا کہ ایک تو جواب دے دے گا ایک نہیں دے پائے گا توتا کا مالک میں ہو جاؤں گا تو اس نے کہا کہ پہلا یہ وہ کون سی چیز ہے دنیا میں جو ایک کے بعد ایک پیچھے پیچھے آتی ہے اس نے بتایا کہ دن اور رات ہیں دن کے پیچھے رات اور رات کے پیچھے دن آتے رہتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ ہمارا دوسرا سوال وہ کون سی چیز ہے پہلے چار بات دو اور بات تین بن جاتی ہے گنتی تو ایک دو تین چار ہے لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ چار دو اور تین کا معاملہ آٹھ دن آٹھ راتوں کا سات دن سات راتوں کا ایک ہفتے کا وقت تھا پوری دنیا کی حکمت اور دانائی کو دوڑا دیا میں نے کہا تھا کہ جب اس نے مچھلی کا شکار کیا ایک جل پری جس کو کہتے ہیں کہانی جل پری ہو حقیقت ہو اللہ جانے شکار ہو گئی اس نے کہا کہ اگر تم ہمیں چھوڑ دو گے تو مشکل وقت میں کام آئیں گے بیٹے نے اپنے شکاری باپ سے کہا ابا حضور اس جل پری کی بات کو یاد کیجئے جس نے کہا تھا کہ مشکل وقت میں ہم کام آئیں گے سمندر کی طرف گیا اور اس کو بلایا کہا کہ بادشاہ نے میرے سامنے اس سوال کو رکھا ہے ایک کا جواب مل گیا دوسرے کا نہیں ملا کیا ہے جواب اس نے جواب دیا اور یہ شکاری دربار میں گیا بادشاہ نے پوچھا کہاں ہے جناب توتا توتا کہاں کا کیسے ملے گا کہا تو پھر ہمارے سوال کا جواب کہا بادشاہ آپ کا سوال کیا تھا کہا کہ وہ کیا ہے کہ پہلے چار بات دو اور بات تین ہے اس نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دو پیر اور دو ہاتھ سے چلتا ہے وہ چار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دو پیر سے چلتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑھاپے میں دو پیر اور ایک لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے بادشاہ نے کہا بہت عمدہ تم نے جواب دیا کہاں سے پایا اس کے سارے واقعے کو بیان کیا بادشاہ نے کروڑوں جو ہے اسے انعام ہیرے جواہرات کے انعام سے نوازا کہ واقعی فمیامل مسکالا ذر خیرہ مئی مسکالا ان شرا انسان اچھائی کی زندگی گزارے انسان بلائی کی زندگی گزارے انسان خیر قاہی کی زندگی گزارے انسان کسی کا برا نہ چاہے یہ لکھ کر رکھ لو کہ برائی بھی اس کے لیے اچھائی کی شکل بنے گی وہ کیسے حجاج ابن یوسف کے ساتھ ایک اندھا اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا تھا ایک چکر میں اس نے دعا کی اے اللہ میری بینائی کو لوٹا دے آئی نہیں بینائی دوسرے چکر میں دعا کی حجاج ابن یوسف بڑا ظالم قسم کا آدمی اور خطرناک قسم کا قاتل ذرا سی بات سے خفا ہوا جھٹ سے اس کا سر قلم کر دیا اب پانچ چکر ہوئے دو چکر باقی تھے اس کے طواف کے میاں کیا کر رہے کہا کہ ہم اللہ سے آنکھ مانگ رہے اندھے ہیں کہا کہ سات چکر اگر ختم ہونے سے پہلے تمہاری بینائی نہیں لوٹی تو پھر حجاج ابن یوسف کی تلوار کام کرے گی کیا اس اندھے کی بینائی آ جاتی ہے دو چکروں کے اندر یا حجاج ابن یوسف کا سر قلم کرتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ عرض کریں گے اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کے فتنے آخرت کی جو خطرناک نشانی ہے اس سے حفاظت فرمائے اللہ آخرت کی طلب محبت پیدا فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب اللہ